ابو اسحاق نے بیان کیا ان سے ابو عبیدہ نے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد انا نا کل کوثر یعنی میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے کہ متعلق پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ کوثر ایک نہر ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئی ہے اس کے دو کنارے ہیں جن پر خولدار موتیوں کے ڈیرے ہیں اس کے آب خورے ستاروں کی طرح انگنت ہیں اس حدیث کی روایت زکریہ اور ابو ابوالحوس اور مطرف نے ابو اسحاق سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو پینسٹھ